بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصحت سے اور شتان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے